چوبیس جولائی دو ہزار سات ہے

یہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں سے ہے بس جس شخص نے حج بیت اللہ کیا یا عمرہ کیا تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صحیح کرے صفا اور مروہ کے درمیان اور جس شخص نے یہ نیکی جتنی توجہ سے کی اخلاص سے کی تو بلا شبہ اللہ رب العزت قدردان اور جاننے والا ہے بات اس سے پہلے چل رہی تھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کی پھر اس کے بعد بات درمیان میں کچھ صحابہ کرام کے فضائل کی بیان کی کہ پھر بیت اللہ شریف کا قبلہ ہونا تفصیل سے بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے اب اصلی قبلہ بیت اللہ شریف ہے پھر اس کے بعد درمیان میں صبر کو سمجھانا مقصود تھا کہ صبر اصل چیز ہے اسلام میں اور جس طرح کا بھی غم ہو وہ آدمی شریعت کی ہدایات کے مطابق انا اللہ ال راجون پڑھتا رہے صبر کرتا رہے اللہ سے حل مانگتا رہے وہ بہتر ہے بلا شبہ اہ بکا اور گل شکوے سے اور اس سے واقعہ تن دکھ دور بھی ہوتا ہے انا لہنار راجون پڑھنے سے اللہ سے صبر کا حل مانگنے سے دکھ دور بھی ہوتا ہے تو یہ کرنے کے بعد اب پھر بیت اللہ شریف کا قبلہ ہونا بتایا تھا تو اسی کی مناسبت سے صفا مروہ کو بیان کر رہے ہیں سب سے بڑی بات کہ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہوا اور یہی حج کی جگہ بھی ہے پہلے بھی عرض کیا کہ جن امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا ان کو حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنا پڑتا تھا مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ قبلہ بھی یہی ہے اور حج کرنے کی جگہ بھی یہی ہے بیت اللہ شریف تو فضیلتیں جمع ہو گئیں بیت اللہ شریف میں حاضری اور اس میں مناسب حج کو ادا کرنا یہ انشاءاللہ سورہ حج میں تفصیل سے بیان ہوگا کچھ کچھ دوسرے بارے میں حج کے متعلق بات قرآن مجید اپنے اپنے مقام پہ کرے گا تو ان کچھ کچھ حج کے متعلق باتوں میں سے ایک بات کا یہاں ذکر ہوا آج کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں سے ہے جس شخص نے حج عمرے کا ارادہ کر لیا ہو حج عمرہ کر رہا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ صحیح کرے صفا مروہ کے درمیان صفا اور مروہ یہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی دو پہاڑیاں ہیں کافی حد تک راستے کو درست کرنے کے لیے کاٹ دی گئی ہیں بس کچھ کچھ ان کی علامات ان پہاڑیوں کی رکھ دی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں تو صفحہ مروہ ان کے ذہن میں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے تو وہ صفحہ مروہ ہے کیا بس کچھ مثالہ ایسا اوپر ڈال دیا ہے ان پہاڑیوں پر تاکہ حاجی صاحبان ننگے پاؤں میں ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں زخمی نہ ہوں پہاڑی کا کچھ حصہ مروہ کا اور صفحہ کا باقی ہے صفحہ کا زیادہ باقی ہے مروہ ویسی بھی چھوٹی تھی تو اس کا اتنا حصہ باقی نہیں ہے شاعر اللہ میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی یادوں میں سے ہیں وہ امور شریعت کے کہ جن کو دیکھ کر آخرت یاد آئے اللہ یاد آئے فکر پیدا ہو یاد الٰہی کی طرف نسبت ہو جائے ان کو شاعر کہتے ہیں شاعرہ کی جمع ہے لفظی معنی اس کی علامت کی ہے علامت کی یعنی ایسی علامت کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے اس کو شاعر اسلام کہتے ہیں شاعر اللہ کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاعر میں سے چار اہم شاعر بیان کیے ہیں بیت اللہ شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز اور قرآن پاک جتنے شاعر اللہ ہیں ان شاعر اللہ میں سے یہ سب سے اہم شاعر ہیں کہ جن سے انسان کو یاد خدا ملتی ہے جیسے انسان حرم دیکھتا ہے تو ایمان والے کا دل کیسے متوجہ اللہ ہو جاتا ہے اور وہ گریے میں گریہ زاری میں انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی میں لگ جاتا ہے تو دوسری چیز نماز اور یہ سب سے بڑی چیز ہے نماز کہ اس سے ہی انسان کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہے اس دنیا میں آخرت میں پھر اعلی ایمان کو اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اہم ذریعہ وہ نماز ہے کہ دن میں کئی مرتبہ تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر میں سے ہیں کہ آپ کی ایک ایک سنت آپ کا ایک ایک فرمان وہ سب یاد الہی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے تو اس لیے آپ کو بھی شاعر میں سے شمار کیا ہے اور قرآن پاک عطا کے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اپنی اپنا مقام ہے جو شخص صاحب معرفت ہو اور اس کو مضامین کا تراجم کا اندازہ ہو اور توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے کہ خطاب اسی کو ہو رہا ہے اور یہ ہم کلام ہے اب کئی مقامات پہ قرآن مجید نے خطاب کا جملہ ارشاد فرمایا ہے کاف کتاب کے ساتھ کم خطاب کے ساتھ تو اصل تو مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں لیکن اب جو شخص پڑھ رہا ہے وہ بھی مخاطب ہے اس کو بھی قرآن مجید کا وہ حکم اسی طرح بجا لانے کا گویا کہ کہہ رہا ہے قرآن جیسے اس وقت کی امت کو تھا تو جو شخص مضامین اور تراجم کو سمجھتا ہو تو خوشو کے ساتھ تلاوت کرے تو یہ محسوس ہوتا ہے اس کو کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے تو یہ شاعر میں سے شاہ عبدالعزیز اور دیگر بزرگوں نے علماء تفسیر نے صفحہ مروہ جیسے قرآن مجید نے یہاں شاعر کہا مساجد کو شاعر کہا اور ایسے ہی عرفات کے میدان کو منا کے جہاں کنکری ماری جاتی ہے ان کو اذان کو یہ سب شاعر میں سے ہیں کہ وہ مقام وہ جگہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ سب شاعر میں سے ہیں فرمایا کہ صفا اور مروا یہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں سے ہے شاعر میں سے ہے صفا پہاڑی کو جیسے خصوصیت حج کے موقع پہ درمیان میں بھاگنے کی ایک پرانی یاد کے ساتھ متعلق ہے تاریخی بات ایسی صفا پہاڑی کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو سب سے پہلے اعلانیہ تقریر اور واز فرمایا ہے وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر واز کیا تھا دو سال ڈھائی سال تو پہلے تبلیغ کا حکم خفیہ انداز میں تھا کہ جو آپ کے پاس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں آپ ان کو تبلیغ فرمائیں لیکن جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا فسدہ بما مات عمر و عارضان المشرقین اعلانیہ تبلیغ کے بعد سب سے پہلی اعلانیہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر فرمائی ہے اور جس پر ابو ابو لہب نے یہ کہا تھا یا محمد الحاظہ جمع بنا کہ جب آپ نے توحید کا درس دیا تو ابو لہب نے یہ بات کہی تھی کہ اے محمد آپ ہلاک ہو جائیں کیا ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ ہمیں بتوں سے بیزاری اور اللہ کی توحید بتا رہے ہو الیاز بلّہ تو اس وقت تبت لہب و تب یہ عید نازل ہوئی تھی کہ ہمارا پیغمبر ہلاک نہیں ہوگا ہلاک آپ ہوں اور آپ کی بیوی ہوں اللہ رب العزت نے جواب دیا یہ وہ صفا پہاڑی کو تاریخی نسبت حاصل ہے کہ سب سے پہلی توحید کی تبلیغ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ نے دی ہے بہرحال جہاں نیکی ہو اس نیک اس نیک جگہ کے اثرات رہتے ہیں اب مسجد میں آدمی آتا ہے تو ایک خاص قسم کی مٹھاس اور ٹھنڈک اور ایک نور سا محسوس ہوتا ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں عبادت ہوتی ہے اللہ کا ذکر و اذکار حمد و ثناء تصویر نمازیں یہ سب کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہیں اچھے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اخلاص کے ساتھ آتے ہیں تو وہی محسوس ہوتا ہے یہی اسی کو آپ آگے بڑھاتے جائیں تو پھر حرم پاک سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے نورانیت کہ بڑے بڑے اونچے اولیاء اللہ بڑے بڑے پہلے ہستیاں وہاں طواف کر چکی ہیں ذکر و اذکار میں تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑی پر چڑھ کر توحید کا درس دیا ہو تو اس پہاڑی میں بھی انوار و برکات باقی ہیں تو انسان کو ان مقام میں چلنے پھرنے دیکھنے سے خشیت حاصل ہوتی ہے انابت حاصل ہوتی ہے رجوع اللہ حاصل ہوتا ہے وہ اثرات ہیں کچھ اوپر سے برسنے کے اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و برکات اللہ کا فضل اللہ کا جاہ و جلال برس رہا ہے اور کچھ نیک لوگوں کی ادائیں وہاں وابستہ ہیں ان کی نیکیوں کے کچھ اثرات ہیں یہ دونوں چیزوں کے مجموعے سے انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے جب حرم پاپ کو دیکھتا ہے خوب دنیا سے کٹ جاتا ہے اور خالص اپنی گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا میں مصروف ہو جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اور اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آپ لے جائیں چلیں حجاز میں چھوڑ آئیں تو پھر وہاں سے وہ تو کچھ تھوڑا بہت توشہ تھا واپس ہو گئے تھے ان سے ان کے پاس ختم ہو گیا پھر وہ بچے کو بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے جیسے ایک ماں کی شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ وہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی بھی تھی کہ کہیں کوئی قافلہ جا رہا ہو کوئی سبزہ نظر آئے کوئی چشمہ ہو تو دور دراز تک کوئی سبزہ نہیں ہے وہاں جو گھاس سب یوگتا ہے وہ بھی سبز نہیں ہوتا وہ بھی پہاڑوں کے رنگ میں ہی ہوتا ہے تو پھر سخت گرمی اور اس طرح کا موسم چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر معزز جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر چلا جا رہا تھا وہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر چلا جا رہا تھا وہ قافلہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر وہ ایسا علاقہ تھا اور وہاں آبادی غیر زی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جب واپس چلے گئے پانی ختم ہو گیا تو یہ ایسے بھاگی کبھی صفحہ پر چڑھتی ہیں پھر درمیان سے بھاگتی ہیں پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں اللہ رب العزت کو یہ ادا اس خاتون کی پسند آ گئی کہ دوڑ بھی رہی ہے اور اصل میں وہ اللہ اللہ کر رہی ہے علماء نے لکھا ہے وہ دوڑ رہی ہے ساتھ اللہ اللہ کر رہی ہے کہ متوجہ اللہ ہے اور اپنی کوشش بھی جاری ہے لیکن اصل اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما پانی کوئی زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ عطا فرما تو متوجہ اللہ بھی ہے اور وہ درمیان نشیبی جگہ میں دوڑتی بھی ہے اور اوپر جا کے پھر دیکھتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے جلدی سے کہ کہیں بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی اور ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے واسطے لازم کر دیا کہ جو حج کرنے والا ہے عمرہ کرنے والا ہے وہ اس پہاڑی کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح صفا مروہ کے درمیان فرض ہے اگر کوئی شخص نہ کر سکا تو اس کا حج عمرہ صحیح نہیں ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح بین بینصطفی والمروہ واجب ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو ایک بکرا جرمانے کے طور پر دینا ہوگا تو تلافی ہو جائے گی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح کا منظر نقل کرتی ہیں حدیث پاک میں کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی جب آپ میلین اکثرین کے درمیان دوڑتے تھے صفحہ مروہ کے درمیان دو علامتیں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے دوڑنا مرد کے لیے لازم ہے عورت کے لیے نہیں عورت اپنی عام چال چلے گی تو وہاں سے جب آپ دوڑتے تھے تو آپ کی تہبند کے اگلے کونے وہ اڑتے تھے یوں اڑتے تھے یوں کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑنے کا منظر نقل کرتی ہیں کئی مفسرین نے حضرت حبیبہ کے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو فمن حج بھائی تھا اوے اویتمرا جو شخص حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صفحہ مروہ کے درمیان دوڑے ورنہ اس کا حج عمرہ مکمل نہیں ہے یہاں میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے بات کہ اسلام نام ہے بات کے ماننے کا ادا تو اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ ایک خاتون کی لیکن لازم کیا صحیح مردوں کے لیے خواتین کے لیے صحیح لازم نہیں بلکہ اگر وہ دوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی ان کو عام چال چلنا ہے یہاں پر اصل میں بیت اللہ شریف کے اندر دو بندوں سے غلطی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں ایک کا نام اصاب دوسرے خاتون کا نام نائلہ لکھا ہے بیت اللہ شریف کے اندر ان سے بڑی غلطی ہو گئی اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا لوگوں نے ان کو توہین کی خاطر باہر تو نکالا لیکن ایک سیڈ میں رکھ دیا تھا کہ لوگ دیکھ کر ان پتھروں کو عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا اور یہ پتھر بن گئے تھے زمانہ گزرتا رہا کہ بعد میں لوگوں نے ان کو ایک کو صفا پر رکھ دیا ایک کو مروہ پر رکھ دیا کہ ذرا نمایاں لوگ سمجھتے رہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ صفحہ مروہ کے درمیان دوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سائڈوں میں تو بت پڑے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے اور فتح مکہ ہوا تو آپ نے ان سب بتوں کو ختم کر دیا تھا لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں ایک بات تھی کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے اور زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس پر یہ عید نازل ہوئی فلاں جناح علیہ یطوف بہما کہ کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا مطلب جو آپ کے دلوں میں وہ ایک شبہ ہے وہ شبہ نہ کرو اب لازم ہے صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا تب حج عمرہ مکمل ہوگا تتوا خیر اور جس شخص نے خوب خشیت کے ساتھ انابت کے ساتھ طواف کیا صحیح مروہ کے درمیان صفا مروہ کے درمیان صحیح کی اتنا وہ اجر پائے گا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ لوگ عام نفلی طواف بھی نا بڑا دوڑ دوڑ کے جلدی جلدی سے کر رہے ہیں اور اچھے ہو گئے اب ساتھ ہو گئے بس کوئی وہ اور جلدی سے اب ایک طواف پورا ہو گیا یہ مقصد نہیں ہے طواف مقصد ہے انابت خشیت رجوع اللہ اس میں دوڑ مقصود نہیں ہے ہاں جو طواف لازم ہے اس میں پہلے تین چکروں میں ذرا کندھے ہلا کر چلنا ہے وہ بھی تب کے جگہ ہو سنت ہے کندھے ہلا کے چلنا اور اگر جگہ نہیں ہے جگہ تنگ ہے اور کسی کو مکہ لگنے کا خطرہ ہے تو پھر کندھے ہلانا مکے لگانا صحیح نہیں ایسی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا سنت ہے لیکن اگر بندے کے ساتھ بندہ مل گیا جیسے طواف زیارت وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر دوڑنا نہیں ہے ایسا نہیں کہ پھر بھی دوڑے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اب ایک سنت پر عمل کرنے سے حرام کا مرتکب ہو جائے کہ دوسروں کو تکلیف بعض لوگ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اہم بات ہے کہ طواف جلدی جلدی کرنے کو عام طواف جو نفلی کر رہے ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں اس کو جلدی جلدی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے ایسا نہیں اصل مقصود ہے خشیت انعابت توجہ اللہ وہ تھوڑا سیڈ میں ہو جائے رش میں نہ پھنسے کہ اس میں جان بچانا پڑے کوئی کپڑا کھینچے گا کوئی کیا اور ذکر و اذکار توبہ استغفار بعض بزرگوں میں صحابہ کرام اور دیگر بزرگوں میں آتے ہیں کہ کئی کئی پارے تلاوت قرآن مجید کر لیتے تھے حافظ قرآن سات چکروں میں طواف میں بعض کا تو یہ لکھا ہے کہ سات چکروں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی تھی تو وہ تلاوت اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبا چکر دور سے اور خوب متوجہ اللہ ہو تو اس موقع پہ جتنا کوئی شخص جتنی توجہ اور خوشو اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا فین اللہ شاکر علیم اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے جمعے کی ترتیب تو ان ساتھیوں کو دے دیں جن کو دینے ہیں ہاں یہ بھی ہوتا ہے